امام مالک بن انس نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو حباب سعید بن یسار سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی یعنی سب پر غالب آ جائے گی لوگ اسے یسرب کہتے ہیں وہ مدینہ ہے وہ شریر لوگوں کو نکال دے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تریپن